يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا أي من والو جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم نماز میں جو کہتے ہو اسے سمجھنے لگو اور نہ حالت جنابت میں نماز پڑھو یہاں تک کہ غسل کر لو سوائے ان کے جو مسجد سے گزرنا چاہتے ہوں اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے یا تم نے بیویوں کے ساتھ مباشرت کی ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو وہ اس طرح کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ابو داود نسائی اور ترمیزی وغیرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ روایت کی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے شراب حرام ہونے سے پہلے کچھ مہاجرین و انصار کی دعوت کی انہوں نے کھایا پیا اور شراب بھی پی جب نماز کا وقت آیا تو عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی اور نشے کی حالت میں لا نافیہ کو حذف کر دیا جس سے آیتوں کا معنی بالکل بدل گیا تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ مسلمانوں تم جب نشہ کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو چنانچہ مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب پینا بند کر دیا اس کے کچھ دنوں کے بعد سورہ معدہ کی آیات نوے اکانوے یا ایوہ انما الخمر والمیسر والانصاب سے فہل انتم منتہون تک نازل ہوئی اور شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اور نہ حالت جنابت میں نماز پڑھو یہاں تک کہ غسل کر لو سوائے ان کے جو مسجد سے گزرنا چاہتے ہوں جنوبی کے لیے مسجد میں جانا ممنوع ہے البتہ اگر اس کا راستہ مسجد سے گزرتا ہو تو گزرنا جائز ہے ابن جریر وغیرہ نے روایت کی ہے کہ بعض صحابہ کے مکانات کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے اور انہیں مسجد سے گزرنا پڑتا تھا انہی کے بارے میں آیت کا یہ حصہ نازل ہوا کہ حالت جنابت میں مسجد سے ہو کر گزرنا ان لوگوں کے لیے جائز ہے جن کے گھر کے دروازے مسجد میں کھلتے ہوں اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے یا تم نے بیویوں کے ساتھ مباشرت کی ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اگر بیماری کی وجہ سے پانی کے استعمال سے مرض میں اضافے کا خطرہ ہو یا کوئی آدمی سفر میں ہو یا پیشاب یا قضائے حاجت کی وجہ سے وضو جاتا رہے یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے یا شہوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے اور غسل یا وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو ایسی حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کو غسل اور وضو کے بدلے میں کافی قرار دیا ہے اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ مارے پھر انہیں اپنی دونوں ہتھیلیوں اور چہرہ پر پھیر لے اس کی دلیل عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جسے احمد بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیمم کے لیے ایسا کرنا کافی تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ایک بار مارا پھر انہیں اپنی دونوں ہتھیلیوں اور چہرہ پر پھیر لیا حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کے لیے ایک ہی بار دونوں ہتھیلیوں اور چہرہ پر ہاتھ پھیرتے تھے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ نے تیمم کے لیے مٹی پر دو بار ہاتھ مارا یا کہونی تک ہاتھ پھیرا